عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو اسد سعادی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی ان کی دلہن ام اسید سلامہ بن وہب کام کاج کر رہی تھیں اور وہی دلہن بنی تھیں حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا پلایا تھا رات کے وقت انہوں نے کچھ کھجوریں پانی میں بھگوتی تھیں صبح کو جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کو وہی پلایا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار ایک سو چھہتر